بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده رسول آج ان آج انشاءاللہ نماز کے فرائض بیان کیا جائے گا نماز میں جو ہے نماز میں سیس چیزیں فرپلیخ ہے نماز میں جو ہے سیس چیزیں فرپلیخ ہے اگر ان سیس چیزوں میں سے جو ہے ایک بھی چیز جو ہے نہیں ملتا یعنی ایک بھی چیز چھوٹ گیا تو پھر جو ہے نماز کو پورے طریقے سے واپس ہوگا واپس نماز میں جو ہے سیس چیزیں اگر ان سیس چیزوں میں سے جو ہے ایک چیز چھوٹ گیا جان بوجھ کر چھوڑا ہو تو پھر ہیل مال اور چاہے بھو سے بھی بھو سے بھی چھوٹ گیا تو پھر نماز کو جو ہے پورے پھر پھر سے ہیلا مال نیو جو ہے ہر ہار کرنا پڑے گا پھر سے اپنیو پڑھنا پڑے گا اس کے لیے جو ہے جو سجدہ تو ہوتا ہے یعنی وہ سجدہ جو نماز کو جو ہے کوئی فوت بناتے وقت جو ہے کیا جاتا ہے وہ بھی کام نہیں آئے گا یعنی سجدہ سہوا جو ہے اس میں جو ہے اس میں ہیلپ ہی نہیں کرے گا بلکہ چاہے وہ سجدہ سہوا کیا جائے گا لیکن پھر بھی نماز کو جو ہے اپنے اوپر نہ پڑے گا ان چھ چیزوں میں سے ایک چیز جو ہے تکبیر تحریمہ ایسا چیز جو ہے تکبیر تحریمہ تکبیر تحریمہ کس کو کہا کیا چیز ہے تکبیر تحریمہ جو ہے وہ ایستا تکبیر تکبیر یعنی اللہ اکبر تو ایستا کہ ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے تکبیر تحریمہ تو وہ کہنا فرپلیخ ہے وہ کہنا فرپلیک ہے اگر ہم صرف کچھ کہے بغیر صرف ہاتھ کو اٹھا کر کے باندھ لیا ہاتھ کو اور الحمد شروع کر دیا یا نماز پڑھنا شروع کر دیا تو پھر نماز نہیں ہوگا نماز نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے نماز کو شروع ہی نہیں کیا نماز شروع ہوتا ہے تکبیر تحریمہ سے اور تکبیر تحریمہ جو ہے اس کو اس طرح کہنا ہے کہ خود آدمی سن سکے کہ میں نے اللہ اکبر کہا ہے خود آدمی یہ سن سکے کہ میں نے اللہ اکبر کہا ہے تو ایسا چیز جو ہے وہ ہے تکبیر تحریمہ یعنی ایسا کر اللہ اکبر کہنا تو یہ جو ہے فرپلیک ہے اس کے بغیر جو ہے آدمی نماز میں نہیں ہے نماز میں نہیں ہے چاہے وہ جتنا رکو کر لے چاہے جتنا سدا کر لے لیکن اس کا نماز ایکسیپٹ نہیں ہے کیونکہ اس نے نماز شروع ہی نہیں کیا اس نے جو ہے نماز شروع ہی نہیں کیا دوسرا جو ہے دوسرا ہے قیام قیام یعنی کھڑا ہونا قیام یعنی کھڑا ہونا یہ فرپلیخ ہے کھڑا ہونا یہ فرپلیخ ہے اور جو ہے کھڑا ہونے کے جو ہے طریقہ یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنے نارمال حالت پہ کھڑا ہو جائے یعنی بہت اسپریڈ بھی نہ ہو اور بہت بہت اپنے آپ کو بھی نہ دبائے لیکن ایک نارمال ایک نارمل پوسیسی پر کھڑا ہو جائے جس میں وہ جانے کی میں خروش ہوں اس پہ تو پھر اس طرح جو ہے کھڑا ہونا ہے اور جو ہے نماز کے وقت جو ہے یہ بھی ہے کہ قیام میں جو ہے ہلنا نہیں ہے یاد رکھے کہ قیام میں جو ہے ہلنا نہیں ہے یعنی جو ہے نماز میں جو ہم قیام کریں گے تو اس میں ہلنا نہیں اس میں خون رستہ رہنا ہے اس میں رستخ ہم کو رہنا ہے کیونکہ اس عمل کثیر جو ہو جائے گا یعنی ہم اگر ایسا کوئی عمل کر لے ایسا کوئی چیز کر لے جس کی وجہ سے ایسا لگے گا کہ ہم نماز میں نہیں تو پھر یہ جو ہے الصلاح میں سے ہے یہ الصلاح میں سے یعنی نماز خراب ہو جائے گا نماز ٹوٹ جائے گی اور اگر ہم اتنا زیادہ ہیلیں گے کہ اگر کوئی باہر سے آدمی جو ہے یہ دیکھے گا کہ یہ تو اس طرح ہے کہ یہ لگتا نہیں کہ یہ نماز میں ہے تو پھر اس کا نماز جو ہے تو یہ عمل کثیر ہو گیا یہ عمل کثیر ہو گیا تو پھر جو ہے اس کے نماز جو ہے ٹوٹ جائے گا اس کی نماز ٹوٹ جاتا ہے تو یاد رکھے کہ قیام میں جو ہے ہلنا نہیں ہوتا ہے بلکہ رشتوں سے کھڑا ہونا ہے اور جو ہے اور جب قیام کرے نماز میں تو ہم کو کہاں دیکھنا ہے مودی سجود یعنی جہاں ہم سجدہ کریں گے وہاں دیکھنا ہے جہاں ہم سجدہ کریں گے وہاں پر دیکھ کر کے جو ہے ہم کو کانسنٹریٹ اپنی نماز کو پڑھنا ہے تیسری چیز جو ہے وہ ہے قرات قرات یعنی قرآن کی تلاوت کرنا قرآن کی تلاوت کرنا تو اس کو کہا جاتا ہے قرات تو میں جو ہے کس طرح تلاوت کیا جائے گا قرات میں جو ہے دری دری آیت فیرس سورا نہیں دری سورا نہیں بلکہ دری آیت جب کوئی قرآن کھولے گا تو دیکھے گا کہ رونچس رہتا ہے ایک آیت کے ختم پہ رونچس رہتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے آیت تو تن میں سے دری وہ آیت جو ہے اس کو تلاوت کرنا ہے یا یا ایک لمبی آیت جو دری آیت کے قائم مقام ہو دری آیت کی طرح ہو جس طرح آیت الکرسی جو ہے آیت الکرسی ایک پوری آیت ہے لیکن جو ہے وہ لمبی ہے وہ لمبی ہے تو پھر جو ہے اگر کوئی شخص آیت الکرسی ہی پڑھ لے تو پھر کراط ہو جائے گی رات ہو جائے گی اب جو ہے کات میں بھی جو ہے مون بویخنگ کے ساتھ ہوتا ہے جو ہے مون بویخنگ کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے جو کوئی شخص جو ہے دل سے پڑھے تو یہ کار نہیں ہوگی یہ جو ہے کارات نہیں ہوگی بلکہ اس کے لیے مون بویخنگ ہونا چاہیے بغیر مون بویخنگ کے جو ہے اگر کوئی دل سے پڑھے تو پھر اس کی کار نہیں ہوگی اگر کعت نہیں ہوگی تو پھر فرض چھوٹ گیا اور فرض چھٹ گیا تو پھر نماز نہیں ہوگی فرض چھٹ گیا تو پھر نماز نہیں ہوگی تو زیادہ چیز رہا قیرات جس ایسا چیز تکبیر تحریمہ تو ادھر چیز جو ہے قیام زیادہ جو ہے قیرات فیدہ چیز جو ہے رکو رکو رکو جس کو ہم بیوخہ کہتے ہیں کہ اوپر بوفن سے خدیلتو جو ہے بیخا کروانا اس کو رکو کہا جاتا ہے یہ بھی فر پلے ہے اس کے بعد جو ہے فرائض میں سے جو ہے دوئی گو سجدہ دوئی گو سجدہ یہ فرض ہے یہ فرض ہے ایک گو سجدہ نہیں مکہ دونوں سجدے فر پلے ہے اور جو ہے سیزدہ جو ہے وہ قاعدہ اخیرہ وہ ہے قاعدہ اخیرہ تو رکو اور سجدہ تو ہم سب جانتے ہیں اب جو ہے قاعدہ اخیرہ کیا ہے قاعدہ اخیرہ جو ہے وہ سیٹنگ ہوتا ہے لاسٹ کیئر آدمی جا کر کے بہتے گا یہ ہوگا جب دری اور فی رکعت کی نماز ہوگا تو آدمی جو ہے دوئی رکعت کے بعد بہتا ہے اس کے بعد جو ہے پھر سے ایک دفعہ اور بہتا ہے یعنی جب جب کوئی آدمی چار رکعت کی نماز پڑھ رہا ہے چار رکعت کی نماز پڑھ رہا ہے تو پھر بیٹھنا دو دفعے ہوگا کب بیٹھے گا بیٹھنا یعنی اتحیات پڑھے گا تو پھر کب بیٹھے گا دو رکعت کے بعد اور فیرد رکعت کے بعد فیرد رکعت کے بعد اور تویدہ رکعت کے بعد بیٹھے گا تو قاعدہ اخیرہ ہوگا جو ہے لاسٹ سیٹنگ یعنی لاسٹ سیٹنگ فیرد رکعت کے بعد اس کو کہا جائے قاعدہ اخیرہ تو وہ فرپلے ہے وہ کیا ہے فرپلیخ ہے جو دو رکعت کے بعد کوئی بہتے گا تو پھر وہ نہیں وہ واجب ہے وہ واجب ہے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے اولا ایرست سے تنگ بھول گیا تو پھر جو ہے وہ سدا سہوا سے ٹھیک ہو جائے گا وہ سدا سہوا سے ٹھیک ہو جائے گا لیکن اگر کوئی شخص جو ہے لاستا سے تنگ بھول گیا کے جو اس کو بھیجنا تھا وہ نہیں بھیجتا تو پھر کیا ہوگا وہ جو ہے اس کو واپس نماز دہرانا ہوگا کیونکہ یہ جو ہے اس نے فرض کو چھوڑ دیا اس نے فرض کو چھوڑ دیا اسی طرح جو ہے تین رکعت کی نماز جو ہوگی تو پھر تو رکعت میں بہتے گا اور زیادہ رکعت میں بہتے گا تو پھر جو ہے تو رکعت میں جو بہتنا ہے وہ قاعدہ اولا ہوگا تو وہ واجب ہوتا ہے اور دیردہ رکعت میں جو بیٹھنا ہے وہ ہے وہ اخیرہ ہے لاسٹ سٹنگ تو وہ فرپلیک ہے اور جو دو رکعت کے نماز ہوگا تو پھر ایک ہی مرتبہ بیٹھنا ہوگا تو پھر وہ جو بیٹھنا ہوگا تو پھر وہ ہے تو جو ہے قادہ میں جو ہے اخیرہ میں اتنی دیر تک بیٹھنا کہ کوئی شخص جو اتحیات پڑھ لے یہ فرپلیک ہے اتنا دیر بیٹھنا کہ کوئی شخص جو ہے اتحیات پڑھ لے اتحیات و صلوات و طیبات جس کو تشہد کہا جاتا ہے تو اتنا جو ہے کوئی شخص پڑھ لے تو پھر جو ہے وہ فرض ادا ہو جائے گی پھر سے ہر حال کیا جائے گا کہ نماز میں چھ چیز فرپلیخ ہے چھ چیز نماز میں فرپلیخ ہے اگر ان چھ چیزوں میں سے کوئی ایک بھی چھوٹ گیا تو پھر نماز کو جو ہے پھر سے دہرانا ہوگا پھر سے دہرانا ہوگا اس میں جو ہے سدا اگر سجدہ سہوا کوئی کرے گا تو پھر بھی نماز جو ہے صحیح نہیں ہوگا پھر بھی نماز صحیح نہیں ہوگا ایک جو ہے تکبیر تحریمہ یعنی جو اللہ اکبر کہا جاتا ہے وہ توہ چیز جو ہے وہ ہے قیام کھڑا ہونا وہ کھڑا ہونا فرپلے ہے فرض نماز میں فرپلے ہے کھڑا ہونا فرض نماز میں فرپلے کھڑا ہونا ہر شخص کے لیے کرسی پر بیٹھنا یا بیٹھ کر کے فرض نماز پڑھنا یہ جو ہے اس کا مسئلہ معلوم کرنا ہے اس کا مسئلہ معلوم کرنا ہے کہ کس کے لیے جائز ہے کس کے لیے جائز نہیں ہے کیونکہ ہر شخص کے لیے یہ تخستان نہیں ہے ہر شخص کے لیے تخستان نہیں ہے اگر کوئی شخص جو ہے اس کا وہ جو ہے اس کو بیٹھنا نہیں ہے اس کو بیچ کر کے پڑھنا نہیں ہے لیکن اس نے جان بوجھ کر کے یا اس کو مسئلہ معلوم نہیں ہے لیکن وہ بیچ کر کے نماز پڑھا اس نے بیٹھ کر کے نماز پڑھا تو اس کا نماز خیردخ نہیں ہوگا کیونکہ قیام جو فرض ہے فرپلیخ ہے اس نے نہیں کیا اس نے نہیں کیا سنت نفل نماز کا جو ہے مسئلہ اس میں یہ ہے کہ وہ اگر کوئی شخص چاہے وہ جو ہے اس کو چاہے وہ تندرست ہے لیکن وہ بیٹھ کر کے پڑھے تو پھر اس میں حرج نہیں ہے وہ جائز ہے تو خستان ہے بلکہ اس صرف اس کو آدھے نماز کا ثواب ملے گا لیکن جو ہے اگر فرض نماز میں جو ہے معلوم کرنا ہے کہ ہاں، ہر ایک کو اپنے انڈیویجل معلوم کرنا ہے کہ جو ہے ہم کو جو ہے ہم بیٹھ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں ہم بیٹھ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں دیر چیز تھا جو ہے وہ ہے قرات وہ ہے قرات میں ایک اور مسئلہ ہے کہ کہ اگر جو ہے کوئی لہنے جلی نہ ہو کرات میں جو ہے جلی نہ ہو جلی کا کیا مانا لہنے جلی کا یہ ہے کہ میں یعنی قرآن پڑھتے وقت قرآن پڑھتے وقت ہم ایسی کوئی چیز نہ کر پڑھ لے جو نم جو قرآن کی آیت کو ہیلم مال بدل دے واپس لہنے جلی یعنی ایسی چیز کرنا جو قرآن کی آیت کو ہیلا مال بدل دے یعنی قرآن اس کو ہیلا مال بدل دے بے فور جگہ لا پر دیا کسی نے ل جگہ کسی نے لا پر دیا تو ل میں جو ہے ل یہ تاکید کے لیے آتا ہے یعنی یہ کرنے کے لیے آتا ہے اور لا جو ہے ہیلا مال انکار کر دیتا ہے کوئی چیز کو انکار کر دیتا ہے تو یہ جو ہے یہ ایک بہت یہ لہنے جلی کہلاتا ہے یہ لہنے جلی کہلاتا ہے تو اس کے وجہ سے جو ہے چاہے ہم ہم نے اس کو پڑھ لیا اب جو ہے ہم نے اس کو کوریشیئر نہیں کیا ہم نے اس کو کوریشیئر نہیں کیا تو پھر جو ہے ہماری نماز خیادق نہیں ہوگی چاہے ہم جتنے سدا سہوا کر لیں چاہے جتنے مرتبہ ہم سہوا کر لیں ہماری نماز خیادق نہیں ہوگی پھر سے دہرانا ہوگا پھر سے نماز کو دہرانا ہوگا کیونکہ جو ہے فرض چھوٹ گیا فرض چھوٹ گیا اس لیے جو ہے اب نماز میں جو سور سورت یعنی جو صورتیں ہم پڑھ رہے ہیں اس کو کوری شیئر کرنا ضروری ہے اس کو کوری شیئر کرنا ضروری ہے تاکہ ہم جو ہے صحیح طریقہ سے پڑھیں تاکہ ہم صحیح طریقہ سے پڑھیں تاکہ ہم ایسے نہ پڑھیں کہ جو ہے ہو س... کہ ہم جو ہے ہیلا بتی کرنے اس کو ہی فراندر کر دیں اس لیے جو ہے قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا اور اپنے اپنے آپ کو کال شیئر کروانا اور یہ وہی ہوگا جب ہوگا جب ہم کسی کے پاس جا کر کے کال شیئر کروائیں گے تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے ہم کو کہ ہم کسی کے پاس جا کر کے اپنے سورہ کو جو ہے خاص کر کے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اس کو کال شیئر کروائے تو جو ہے ایستا تھا تقبیر تحریمہ درد قیرات فیردہ جو ہے فیردہ ہے وہ رکو وہ ہے رکو فیض جو ہے دو سچ دے دو سجدے یہ بھی فرفلیک ہے اور سجدہ جو ہے وہ اخیرہ یعنی لاسٹ تو اس کا بھی اطلاع کیا گیا کہ اگر دیردہ چار اور پا تین اور چار رکعت کی نماز ہوگا تو پھر لاسٹ دیر رکعت میں اور فیردہ رکعت میں جو بیچنا ہے اس کو قاد اخیرہ کہا جاتا ہے تو وہ فرفلیک ہے اور جو جو بیتنا ہوگا تو پھر وہ واجب ہے وہ کیا ہے واجب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق توجہ واخر دعوانا الحمد لله